دوسری سند سیدنا ابو عبداللہ سنابہی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اس کے منہ اور ناک سے گناہ نکل جائیں گے جس نے چہرہ دھویا اس کی آنکھ کی پلکوں کی جڑوں سے گناہ خارج ہو جائیں گے جس نے بازو دھوئے اس کے ناخنوں سے یا ناخنوں کے نیچے سے گناہ نکل جائیں گے جس نے سر اور کانوں کا مسح کیا اس کے سر سے یا دونوں کانوں کے بالوں سے گناہ ساقت ہو جائیں گے اور جس نے پاؤں دھوئے اس کے ناخنوں سے یا ناخنوں کے نیچے سے غلطیاں نکل جائیں گی پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا زائد ہوگا حدیث نمبر پانچ سو بیاسی مسند احمد